اور ہم نے موسا اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا